شریعت سنت پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اسی لیے فضیلتیں دو بندوں کے لیے ہیں ایک ایمان والوں کے لیے اور دوسری ایمان والوں میں سے اہل علم کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسانیت میں سے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو فضیلت بخشی اور ایمان والوں میں سے اللہ نے علماء کو علامہ اس علم کی وجہ سے لاہور انسان کو اس لیے فرمایا اوت العلم علم جو علم والے ہوتے ہیں ان کو درجات ہیں اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کسی تک علم دو طرح کا ہے ایک آفاق کا علم اور دوسرا انپس کا علم آفاق کہتے ہیں جو کچھ انسان کے باہر کی دنیا ہے جو کائنات انسان کے باہر ہے ارد گرد ہے جہاں تک بھی پھیلی ہوئی ہے اس کو آفاق کہیں اور جو کچھ انسان کے اندر ہے اسے انفس کہتے ہیں ہم باہر نظر اٹھا کر دیکھیں یا اپنے من میں نظر چکا کے دیکھیں ہمیں دونوں طرف اللہ کی نشانی نظر آئے چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے سنوریم آیاتنا فی نا فل آفاق لهم الحق ہم ان کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی یعنی باہر کی دنیا میں وفی انفسهم اور ان کے اپنے اندر بھی من کی دنیا میں بھی تن کی دنیا میں بھی دکھائیں گے من کی دنیا میں بھی دکھائیں گے یتبین لهم الحق حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل کھل جائے گا واضح ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی آیات سے یہ کائنات بھری پڑی ہے تو یہ کچھ آیات کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور کچھ آیات انسان کے سینے میں ہیں اس لیے فرمایا بل آیاتن بیناتن فی صدور الذین اوت العلم یہ آیات بینات وہ ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہے مگر ان دونوں ایک فرق ہے کہ جو باہر کا علم ہے وہ علم الاسماء اور علم الاشیاء کہلاتا ہے اور جو من کا علم ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کیسے کرے اپنے اندر کی بیماریاں حسد کینا بغض تکبر ان کو کیسے دور کرے یہ حقیقی علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جس پر صحیح معنوں میں علم کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ باہر کی چیزوں کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا اب اس کی دلیل اس کی دلیل قرآن ابھی نشان دیکھیے باہر کا جو علم ہے وہ دنیا سے مطلب ہے اور دنیا کو اللہ تعالی نے بہت قلیل کہا اشاد فرمایا کل متا دنیا قلیل آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی متا تھوڑی سی ہے تو جب متا دنیا ہی تھوڑی ہے تو اس کا علم بھی اللہ کی نظر میں قلیل ہوا بلکہ عقل ہوا اس لیے کہ وہ ہے جو متا تھوڑی سی تو تھوڑی سی متا کا علم تھوڑا علم کہلاتا ہے اور جس بندے کے پاس تھوڑا علم ہو ہم کہتے ہیں اسے علم ہی نہیں ہے عرف میں جیسے کوئی پانچ جماعت پڑھا ہو کہتے ہیں ان پڑھ بندہ ہے آج کل تو میٹرک بھی کسی نے کی ہوئی ہو کہتے ہیں کوئی نہیں پڑھا ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا علم ہے دسویں کا بھی کوئی علم ہے ہاں بی اے کیا ہوتا ایم اے کیا ہوتا اونچا گیا ہوتا پھر کہتے کہ بھائی اس نے پڑھا ہے تو اگر آج کی دنیا پانچویں جماعت کے طالب علم کو یا دسویں جماعت پڑھے لکھے بندے کو جاہل کہہ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا علم قابل اعتبار نہیں ہوتا تو جب متاع دنیا ہی تھوڑی ہے فرمایا قل کل متا دنیا قلیل تو قلیل کا علم کثیر کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بھی قلیل ہوگا تو قلیل علم پر تو انسان کو فضیلت نہیں مل سکتی اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے قلیل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا علمی نقطہ ہے توجہ طلبات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو قلیل کلاب استعمال کیا مگر آخرت کے لیے قلیل کلاب استعمال نہیں کیا کیا کہا فرمایا تم رأيت کن نئیم و تو آخرت کی دنیا اور وہاں کی شاہی کے لیے کبیرہ کا لفظ استعمال کیا تو یہ فرق ہے دنیا اور آخرت میں کہ دنیا تھوڑی ہے فرمایا کل مزہ اور دنیا قلیل آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت اب دیکھیے جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا اس کو بھی اس پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر جو جنتیوں کے سردار ہوں گے ان کی جنت کا کیا عالم ہوگا تو دنیا کا جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اسی لیے دنیا کے بارے میں فرمایا کل متا اور دنیا کلی یہ تھوڑی سی متا اور آخرت کے بارے میں ملکن کبیرہ کا لفظ استعمال فرمایا بڑی سلطنت بڑا ملک ہے جو دیا جائے گا بندے کو بڑی شاہی ملے تو علم آفات سے انسان اس قلیل دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور علم انفس کے ذریعے سے انسان اس ملکن کبیرہ کو حاصل کرنے کا علم حاصل کرتا ہے کے درمیان کوئی نسبت ہی نہ ہو اب دیکھیے کہ آج کی دنیا صرف ظاہر باہر کا جو علم ہے اسی پہ فریفتہ ہو چکی ہے جو ڈاکٹر بن گئے ان کی نظر میں وہ بڑا زبردست بندہ جو انجینئر بن گئے ان کی نظر میں وہ بڑا زبردست علم والا اور جو دین کا علم حاصل کرے تو دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے سمجھ الٹی ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ کلیل کہتے ہیں اس کے جاننے والے کو بڑا سمجھتے ہیں اور جس کو ملکن کبیرہ حاصل کرنے کا علم ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہی نہیں اب یہ تو بندوں کی سوچ ہے آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف رجوع کیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کا علم رکھنے والے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں گے جن کے پاس فقط دنیا کا علم ہے نا وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے رب کی آیات کو نہیں پہچانتے اس کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم ہے ہی نہیں اب آپ کہیں گے جی اتنی بڑی بات کر دی تو بھائی اس بات کا ثبوت قرآن عظیم الشان اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ شاد فرماتے ہیں ولاکن اکثر الناس لا جم اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کیا فرمایا اللہ اکثر الناس سے نہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے آگے فرما دیا یا لمون ظاہر مل ہے دنیا دیکھا یہ جانتے ہیں دنیا کے ظاہر علم تو جو دنیا کے ظاہر کا علم جاننے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا علم علم بے علم تو فقط دنیا کے ظاہر کو جان لینا یہ کوئی علم نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے ایک ہے نعمت ایک ہے منع میں حقیقی اور ایک ہے منا والی یعنی ایک اللہ تعالی اور ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ پوری دنیا میں آگے پیچھے پھیلی ہوئی ہے اور ایک بندہ جو انسان نعمت کو استعمال کرے حاصل کرے نعمت کی اہمیت کو پہچانے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے من حقیقی کا احسان مند ہو اور جو نعمت میں گم ہو کے رہ جائے اور من میں حقیقی کو بھول جائے اس کو پھر ہی کہا جائے آج کفر کی دنیا کسی جھنجٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ مادے کے اوپر ریسرچ کر کے وہ مادے کی نعمتیں حاصل کرنے میں گم ہے تو نعمت میں ڈوبو اور نعمت دینے والے کو بھولو یہی تو جہالت ہوئی یہی تو بے وقوفی ہوئی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے میرے بندے حسن تجھے میں نے دیا تو حسن کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور حسن دینے والے کو بھول جاتا ہے حسن کی پوجا کرتا پھرتا ہے جیسے کوئی کسی کی پوجا کرتے ہیں نا ایسے لوگ محبت کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے ایسے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کچھ مورتیاں سجائی ہوئی ہوتی ہیں یہ ان کا دل سنم خانہ یہ ان کا دل بت خانہ بلکہ سچ کہوں یہ ان کا دل گند خانہ نفسانی شیطانی محبتوں سے بھرا ہوا وہ دل کوئی دل ہوتا ہے وہ تو سل ہوتا ہے تو مورتیاں سجائی ہوئی ہیں دعائیں بھی یہی مانگ رہے ہیں بس وہ مل جائے تحجد بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی کی دعا وظیفے بھی کر رہے ہیں تو اسی کی دعا چوبیس گھنٹے ذہن پہ ایک سوچ مسلط ہے وہ مل جائے طالب والمطلوب اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا جس کو طلب کیا جا رہا ہے اور جو طلب کرنے والا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں اور کئی مرتبہ یہ محبت اتنی بندے کی بڑھتی ہے کہ وہ گویا اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے جی اتنا بڑا لفظ استعمال کر دیا جی سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں یحبونہم کحب اللہ ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی تو یہ جو ہر وقت دل پر کسی کا خیال جمع رہتا ہے چھایا رہتا ہے اس کے بغیر چین نہیں آتا سکون نہیں آتا رات کو نیندیں نہیں آتی کچھ اچھا نہیں لگتا یہ ہبو نہ ہو کہ یہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ رب کرنی کرتی تو ایسی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اب آپ کہیں گے جی کہ یہ محبتیں بھی تو جائز ہیں ہاں بھائی کچھ تو ناجائز ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرنی جو جائز بھی ہے نا تو ان کی بھی ایک حد ہے یہ نہیں ہے کہ بیوی گئے جی خامن سے محبت کرنی شرعن لازمی ہے لہذا اب خامن کے کہنے پہ پردہ چھوڑ دو نہیں شریعت کا حکم خائق رہے گا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق خالق کی یعنی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی حکم خدا حکم خدا ہے یہ محبتیں جو اللہ تعالی نے بنائی ماں باپ کی محبت ہے یہ شریعت میں جائز محبت ہے لیکن اگر ماں باپ اس کو حجور والے ہو اور بچے کو کہیں کہ داڑھی کٹوا دو بچے کو کہیں کہ تم اس کو حجور والی زندگی گزارو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو تو ایسی بات تو ان کے لیے ماننی ان کی ایک حد ہے اگر وہ حد انسان کراس کر گیا تو یہ جائز محبت ہے بھی پھر ناجائز ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و اشیرت حکم و اموال تموہا و تجارت تخشون کا سادہ و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یأتی اللہ بامر سب محبتیں جائز ہیں لیکن اگر ان میں احبیت آ گئی فرمایا اب پھر منتظر رہو اللہ اپنے عذاب کا کوڑا تم پہ پھینکے گا تو معلوم ہوا کہ یہ محبتیں اللہ تعالی کی محبت سے نیچے رہیں گی اور اس کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنیں گی تو یہ سب جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو یہ سب نہ جائے گا اب بتائیے کہ نماز میں کھڑا ہے تو بھی کسی کا خیال کسی کو دوست کا خیال کسی کو کزن کا خیال کسی کو ہم جماعت کا خیال یونیورسٹی کالج کی تو پھر کیا ہے یہ ہد نہ ہم کا اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سارا دن اس کا خیال یہ بہت ہوتے ہیں جو انسان نے دل میں سجائے ہوتے ہیں یہ بت فقط پتھر ہی کے نہیں ہوتے تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں اور یاد رکھیں ایمان حقیقی کی لذت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان پتھر کے بتوں کو بھی توڑے تخیل کے بتوں کو بھی توڑے بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کے پتھر کے جب تک ان بتوں کو نہیں توڑے گے تب تک ایمان حقیقی کی لذت نہیں ملے گی اس لیے تو کہنے والے نے کہا ترخت اللہ تول لات اور عزا کو میں نے چھوڑ دیا ترخت اللہ تول جمیا بصیرت رکھنے والا ہر بندہ ایسے ہی کرتا ہے ان بتوں کو توڑ کر کر لیتا ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سنم خانہ ہے گند خانہ ہے اس کی صفائی کرنی پڑے بتوں کو توڑ کے اس میں سے نکالنا پڑے گا تو کفر کی دنیا کو دھوکا کیا لگا کہ نعمت میں ڈوب گئے رب کو بھول گئے بھائی دستور کی بات یہ ہے جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے ہم اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے گیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اپنے مولا کا شکر گزار بندے بن جائیں تنگ پیتے ہیں ساگ کھاتے ہیں اللہ سائیں کے گیت گاتے ایسے انسان محنت کرے نا اسی لیے سیدنا سلیمان علیہ ریسات السلام اللہ تعالی کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے ایسا اللہ تعالی نے ان کو ملک دیا شاہی دی کہ ایسی شاہی دنیا میں دی نہیں کسی کو کیا انسان تو کیا حیوان کیا چرند پرند کیا جن سب کے ان کی شاہی تھی خشکی کی مخلوق کے بھی بادشاہ تھے تو تری کی مخلوق کے بھی بادشاہ ایسی بادشاہی دی اتنی نعمتیں دی ان نعمتوں میں رہ کر انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا حکم خدا کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں نعم العبد بہترین بندہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ اگر ہم ان نعمتوں میں زندگی گزاریں لیکن اپنے مالک حقیقی کو یاد رکھے تو اللہ تعالی ہمیں بہترین نعم العبد فرمائے بہترین بندہ اور اگر ان نعمتوں میں لگ کر اپنے من حقیقی کو بھول جائیں تو پھر ہم ظاہر چنانچہ شاہ سمائیں ولیکن اکثر سے لا یعلمون اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے لا علم ہے بے علم ہے یہ کون ہے یا ظاہر من الحیات دنیا وہ ہم الاخر کے مغافل یہ دنیا کے ظاہر کا علم جانتے ہیں آخرت شکار تو جس طرح بھائی پانچ بڑے کو لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں ایسے جو فقط دنیا کا علم رکھتا ہو اور آخرت کی طرف دھیان ہی نہ ہو وہ علم رکھنے والے کو بھی اللہ دنیا کر کمپیوٹر سائنس پڑھ لی اور بڑی انجینئرنگ کر لی بڑا فنا کر لیا ٹھیک ہے یہ سب نعمتیں ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے اگر ان کی سمت ٹھیک نہیں اور فقط دنیا میں کھاؤ پیو ایش اڑاؤ تک ہے تو اس نے تو پھر انسان کو مقصد حقیقی سے ہٹا دیا تو مقصود سامنے رہے ایسا نہ ہو کہ کلیل کے پیچھے لگ کر انسان ملکن کبیرہ کو بھول جائے تو ہم نعمتوں کو استعمال کریں تو پھر اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں اصل مقصود تو وہی ہے نا اور یاد رکھیں جو انسان نعمتیں تو استعمال کرتا ہے لیکن مالک کے حقیقی کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے چنانچہ پرانی مجید میں ایک جگہ شادم فرمایا اس بندے کے بارے میں جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے فرمایا ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا انداز شاہانہ اختیار کیا گیا جائے یہ انسان جس نے کفر کیا من شہین خالہ کا من نطفہ کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا نطفہ دے خالہ کا ہو شاء رہ تو دیکھا تو معلوم یہ ہوا ہمیں چاہیے کہ ہم فقط ظاہر دنیا کا علم حاصل کر کے مطمئن نہ ہو جائیں یہ متائے قلیل کا علم ہے اور اصل علم وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا ملکن کبیرا اس کو حاصل کرنے کے اور وہ علم انفس سے حاصل ہوتا ہے آج آپ اگر غور کریں تو صبح کے وقت ہمارے گھروں سے جو ہماری بیٹیاں اور بیٹے کتابیں بس کے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں لاکھوں میں تعداد ان کی لیکن رخ کدھر ہوتا ہے سکولوں کالجوں اور قرآن اور حدیث پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں ایک فیصد ہیں اب جس قوم کے ایک فیصد بچے بھی قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تو پھر اس قوم نے کس علم کو اہمیت دی علم ظاہر اور اہمیت کیوں دے رہے ہیں کہ اس سے پیسہ بنتا ہے اور اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا کہ دورے حدیث کر لینے پر تنخواہ بن جائے گی پچاس ہزار روپیہ تو پھر دان کے اندر لائنیں لگی ہوتی بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی پھر لسٹیں بنی ہوتی ویٹنگ لسٹ بنی ہوتی ایک صاحب بھی آ رہے ہوتے جی میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں مقصد کیا ہوتا وہ پچاس ہزار روپیہ تو بھائی یہ علم ظاہر حاصل کرنا منع نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ یہ ضرورت زندگی ہے اور وہ علم مقصد زندگی ہے یہ علم جو ہے یہ کیا ہے ضرورت زندگی اس کے بغیر انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا اس کو حاصل کر رہے بغیر انسان دنیا میں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتا یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے مگر ضرورت کی حد تک لیکن وہ علم جس سے کہ اللہ رب العزت ملے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ انسان کو سمجھ میں آ جائے وہ علم حاصل کرنا مقصد زندگی تو ان دونوں میں یہ فرق ہے اسی لیے شاید فرمایا کہ علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے یاد رکھیں کہ ظاہر میں انسان کے جسم میں جو دل کی حیثیت ہے معاشرے کے اندر وہی ایک عالم کی حیثیت اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار دل کا مریض ہمیشہ قابل رحم ہوتا ہے وہ جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض دل کا مریض ہمیشہ قابل رحم ہوتا ہے وہ جسمانی مریض ہو یا روحانی اسی طرح اگر عالم بگڑ جائے تو وہ بھی مریض قلب کی طرح قلب سقیم کی طرح ہوتا ہے قابل رحم حالت ہوتی ہے اگر کسی انسان کا دل صحت مند ہو تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور صحت بھی اچھی ہے اسی طرح اگر کسی معاشرے میں علماء ٹھیک ہو صاحب علم اور ورا اور تکوا ہو تو پھر پورے معاشرے کی کیفیت خوشحال دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اور دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے سنورنے سے معاشرہ سنورتا ہے اور علماء کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کی سمت کی کشتی کیسے ڈوبے گی فرمایا علماء کے ذریعے اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت کی سمت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی فرمایا علماء کے ذریعے تو بڑا حیران ہوا کہ ڈوبے گی بھی علماء کی وجہ سے اور کنارے بھی لگے گی علماء کی وجہ سے تو فرمایا ہاں جو علماء سو ہوں گے ان کی وجہ سے کشتی ڈوبے گی جو علماء حق ہوں گے ان کی وجہ سے کشتی کنارے میں تو یہ جو درباری ملا ٹائپ ہوتے ہیں نا لوگ یہ کشتی ڈوبنے کا ذریعہ بنتے ہیں امام مالک رحمت اللہ فرماتے سے کہ علماء کی حیثیت دریا کی سی ہے اور عوام کی حیثیت نہروں کی سی ہے جب دریا کا پانی گدلا ہوگا تو نہروں میں بھی گدلا پانی آئے گا اور اگر دریا کا پانی صاف ہوگا تو نہروں میں بھی صاف پانی آئے گا اب آج حالت پتہ کیا ہے کہ جن میں کا خطبہ دینا ہوتا ہے کہتے ہیں ذرا دو تین اخبار لے آنا اخباری جمعوں سے انسانوں کی اصلاح ہو جائے گی اب وہ چار اخبار پڑھ کر جو جمعے کے خطے میں تبصرے کر دیے جائیں گے تو ان تبصروں سے قوم کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے جمعہ پڑھانے کے لیے آپ مشکا شریف کا مطالعہ کرتے بخاری شریف کا مطالعہ کرتے مسلم شریف پڑھتے تو سمجھ آتی بات کہ آپ قوم کو کچھ نعمت دے رہے ہیں اخباری جملے دو چار نعرے ہو ہا کے لگ گئے تو سمجھ لیا آدمی بس اپنی حالت کیا ہوتی ہے <laughs> ملک کے صدر کو گالیاں نکالتے ہیں اور مسجد کے صدر سے ڈر رہے ہوتے ہیں مسجد کے صدر کے سامنے تو جھک رہے ہوتے ہیں پتہ ہے یہ نکال دے گا ادھر توحید کہاں گئی ہے تو اس لیے اہل علم کی اصلاح زیادہ اہم ہے کہ وہ آگے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرین دی ٹرینر کہ جو آگے تربیت دینے والا ہو تم اس کو تربیت دے دو چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولاکن اکثر اللہ سے اللہ عالم اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یا لمونہ ظاہر من الحیات دنیا وہ جانتے ہیں دنیا کے ظاہر کے معاملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو فقط دنیا کے ظاہر کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بے علم لوگ ہیں وہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں جاہل لوگ ہیں اگر وہ ہم ان آخر سے قاتل اگر وہ آخرت سے قاتل ہے علامہ اقبال نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا پوری دنیا کو کم کموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے من میں اندھیرا لیا جاتا ہے تیرے باہر کے گھر کے چراغ کیا کریں گے جب تیرے دل کے گھر کے اندر اندھیرا تو اس لیے یہ جو باہر کا علم ہے نا آفاق کا علم یہ بھی تب فائدے مند ہے جب اس کی سمت ٹھیک ہو اور یہ انسان کو اللہ کی طرف لے جائے اگر اس کی سمت ٹھیک ہو اور یہ اللہ تعالی کی طرف لے جائے اور انسان کی کیفیت یہ ہو کہ یہ تفت کروں فی خلق ہم والارض اور وہ کیا کہتے ہیں ربنا ما خلق تہذا واطح اگر یہ کیفیت ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے نے یہ الفاظ پڑھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کی پرچیش ہاں اس نے مقصد کو پا لیا اس نے بھرے آسمان کو دیکھا غور کیا اور میری عظمتوں کو پہچان لیا یہ اصل مقصد ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مادی علم یہ ظاہر دنیا کا علم تب بھی فائدے مند ہے جب یہ انسان کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرے اور جب یہ خالق سے غافل کر کے اپنے ہی اندر گم کر لے تو پھر یہ ٹریپ بن جاتا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا ایک آدمی بات کر رہا تھا مفتی صاحب سے تو بات کرتے پوچھنے کا مفتی صاحب پڑھ لکھے بھی ہیں اندازہ لگائیے کہ وہ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے کہتے مفتی صاحب آپ کچھ پڑے ہوئے بھی نہیں ہیں کتنی سوچ میں کجی آ گئی کہ جس شخص نے قرآن و حدیث کے علوم کو سمیٹ لیا اپنے سینے میں یہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ پڑھے ہوئے ہیں یعنی وہ انگریزی کی ٹٹ مٹ جو ہے نا بی اے ایف اے اگر وہ پڑھا ہوگا تو یہ اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں ورنہ اس کو جائز سمجھتے ہیں حقیقت میں جو دین کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہو اور آخرت سے غافل ہو اللہ تعالی سے غافل ہو وہ جتنا بھی معلومات اکٹھی کر لیں وہ سارے کے سارے بے علم لوگ ہیں فرمایا ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ومن الاخرة غافل تو یہ نعمتیں اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم استعمال کریں اور اپنے منعم حقیقی کے شکر گزار بندے بن جائیں کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ فقیر بن کے زندگی گزارے کہ پھٹے کپڑے اور پلا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے ان اللہ یحب اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ دیکھیں اپنی نعمت کا اثر اعلیٰ ہی اپنے بندے کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اثر بندے سے دیکھنا پسند فرماتا ہے اس بندے کو چاہیے وہ صاف ستھرا رہے اچھے لباس پہنے تو نعمتیں استعمال کرنا برا نہیں ہے لیکن نعمتوں کو استعمال کر کے دینے والے کو بھول جانا یہ برا ہے اور آج کل ہم نے یہی کیا ہوا ہے جس کو دیکھو وہ دعا میں لے مجھے مانگ دے اللہ رزق فرا کر دے کامیاب کر دے عزت دے دے صحت دے دے بیوی دے دے گھر دے دے گاڑی دے دے سب نعمتیں مانگی جا رہی ہیں کیا اس نے یہ بھی دعا مانگتی اے اللہ اپنی محبت عطا کرتا ہے وہ دعا میں ہی نہیں ہوتا کولو کے بیل کی طرح کولو کا بیل ہوتا ہے نا بےچارا ساری رات چلتا ہے صبح جب اس کی آنکھوں سے پتی کھولتے ہیں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا یہ دنیا کی چکی میں گھومنے والے جدھر سے چلتے ہیں عمر گزار کے وہیں کھڑے ہوتے تو اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ العزت کی معرفت نصیب ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے اللہ تعالیٰ کا فرم بردار بندہ بنے اگر اس بندے میں بندگی ہے تو یہ کامیاب ہے ورنہ پھر شرمندگی ہے کو ہمارے بزرگوں نے سادہ لفظوں میں کہہ دیا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی آج زندگی گزارنے والے تو تھوڑے ہیں اور شرمندگی والے بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس شرمندگی سے نجات عطا فرمائے اور بندگی کی توفیق عطا ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے محبوب ارشاد فرما دیجیے اب اس بات کو کرنے کا اور بھی انداز ہو سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ایک بات کروائی قل یہ جو قل کا لفظ ہے نا یہ اعلان کے لیے استعمال ہوتا ہے حکومت کچھ کام کرتی ہے غیر اعلانیہ بتاتی بھی نہیں کام کر دیتی ہے کچھ کاموں کا اعلان کرواتی ہے تو جو اعلانیہ کام ہوتے ہیں نا اعلان کے بعد وہ بڑے محکم بشان عظیم کام ہوتے ہیں تبھی تو حکومت اعلان کرواتی ہیں ہم نے بھی ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے ایک نئی پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروا ایک نیا روڈ میپ ہم نے دیا تو بڑے کاموں کے اعلانات کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو کرنے کے لیے جو کل کا لفظ محبوب سے استعمال کروایا یہ مطلب یہ کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اعلان ہو رہا ہے کل فرما دیجئے پھر آگے کیا حل یس طینا یا لمن وینا لا یعلمون اب حل استفامی آگے لیا اور بات کا انداز یہ اپنایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں اس میں کنایا ہے سمجھے نا اس میں کنایا ہے اور علماء نے لکھا کہ الکنایا تو اب لگوں میں نسلی کہ کنائے میں جو کوئی بات کی جائے گا اس میں زیادہ بلاغت ہوتی ہے بنسبت سراحت سے بات کرنے میں تو اللہ رب العزت نے یہاں کنائے میں بات کرنا صاف بات نہیں تھی وہ فرما سکتے تھے کہ علم والے بے علم لوگوں سے افضل ہیں مگر یہ انداز کیوں نہیں اپنایا اس لیے نہیں اپنایا کہ رب کریم جانتے تھے میرے بندوں کے دماغ چھوٹے ہیں اس بات کو پڑھ کر کہیں علم والوں کے دماغ نہ خراب ہو جائے کہیں ان کے اندر فخر نہ آ جائے میں نہ آ جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنارے میں بات فرمانا پسند کیا آپ کے مقصد بھی سمجھ لے اور دماغ میں کوئی فطور بھی پیدا نہ ہو تو کیا فرمایا حل زین یا علمون علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں آگے فرمایا انتظر ان نما حسر کا کلمہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں نا وہ عقل والے وہی ہیں اور جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ عقل والے ہی نہیں ہیں اچھا اس کے بعد یتذکر تو کا لفظ استعمال کیا یہ تعلم کا لفظ استعمال فرما سکتے تھے تو یہ فرق کیا ہے اس پہ بھی مفترین نقطہ لکھا وہ فرماتے ہیں کہ تذکر کا لفظ ہوتا ہے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے یہ انسان کا بھولا ہوا سبق ہے یہ سبق اللہ تعالی نے کب پڑھایا تھا یہ پڑھایا تھا یوم میں جب پوچھا تھا السط بے تو سب نے کیا جواب دیا تھا کالو بلا شہیدنا سب نے یہ سبق پڑا ہوا ہے دنیا میں آ کے بھول گئے سبق کو اور اپنے رب کی طرف سے انہوں نے رخ پھیر لیا پیٹ کر دی اس کی طرف لہذا اب ان کو یہ سبق ہم یاد دلا رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کر رہے اس لیے یہ تذکر کا لفظ استعمال ہوا ان نما یا تذکر اول البا اس کی پرکھ رکھتے ہیں عقل والے اس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور یہ پرانی بات ہے کوئی نئی بات تمہیں نہیں بتا رہے پرانا سبق یاد دلا رہے ہیں اس لیے تذکر کا لفظ استعمال کیا مگر یہ جاننے والے کون ہیں اول الباب یہاں پر ال العقول تو نہیں نہ فرمایا اول الباب کہا تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ لب کہتے ہیں العقل بدون الوہم و کہ جو عقل وہم سے اور شہوت سے پاکیزہ ہو اس کو لب کہا جاتا ہے اور اگر اس میں وہم ہو اور شہوت ہو تو وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی اس لیے کفار کے پاس عقل ہوتی ہے لب نہیں ہوتا ان کی عقل پر ان کی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے ان کی عقل پر شہوت کا غلبہ اسی لیے تالیوں کی گونج میں وہ بل پاس کرتے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی جائز ہے عقل پہ پردے پڑے کہ نہیں پڑے یہ دیکھو ان کی عقل نے یہ کیا سکھایا قانون کہاں سے ہو رہے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی جائے خلاف فطرت تو یہ لب نہیں ہے یہ عقل ہے جس پر شہوت کا غلبہ ہے رحم کا غلبہ ہے تو اس لیے یہاں فرمایا انما یا تک کرو اول اس کو الباب لب رکھنے والے صحیح سمجھ رکھنے والے اس کو جانتے ہیں اور جس کے پاس یہ لب نہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ عقل عطا فرما دے جو حقیقتوں کو سمجھنے والی عقل تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل علم حضرات کے لیے درجات بنائے اس لیے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات تو بھئی کافروں سے مومن کو فضیلت اور مومنوں میں سے علماء کو فضیلت یہ درجے ہیں جو اللہ نے بنا دیے ہیں مگر یہ علم والے بھی سمجھ لیں وفو کا کل علم علی ہر علم کے اوپر بھی ایک علم والا ہے یہ بھی ذرا نخرے میں نہ ہے کہ جی ہم پتہ نہیں کیا بن گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اپنے رب کی یاد اپنے دلوں میں بسائیں اپنے علم کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں اگر ایسا کریں گے تو یہ علم فائدہ دینے والا ہوگا تو یاد رکھیں کہ آفاق کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے آفاق کا علم حاصل کرنا واجب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں اس علم کا حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں دیکھو یہ ہے اصل نقطہ کہ اگر مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے اور اسلام کا پرچم نیچا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو فرمایا اب اس علم کو حاصل کرو اور کلمت اللہ کے لیے زندگی گزارو تو جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں اس علم کا حاصل کرنا کیا ہے واجب ہوتا ہے لیکن جس علم کی بات ہم کر رہے ہیں جو علم انف سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کی نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اس کو رب کی رضا کیسے ملتی ہے یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے یہ کیا چیز ہے فرض عین اب درجے کا اندازہ خود لگا لیجیے کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی کہیں گے تو ایک واجب کے اوپر عمل کر رہے ہیں اب جو مدارس میں جا رہے ہیں وہ کس پر عمل کر رہے ہیں کا علم حاصل کرنے کی کوشش اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں ان کا اکرام کریں اور خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے علم کا نور مانگیں اللہ تعالیٰ سے علم کا علم الفاظ اور حروف کا نام نہیں ہے علم کوئی اور چیز ہے انیس سو چوہتر کی بات ہے یا تہتر کی کافی پرانی بات ہے ایک دفعہ حضرت مفتی منشفی رحمت اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان سے وہ لاہور کے شکرا ہم لوگ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھوڑے وقت میں اللہ والے بڑی قیمتی باتیں بتا دیتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ملنے والے آئے ہوئے تھے طلباء کی محفل تھی تو حضرت نے طلباء سے پوچھا بھی علم کیا ہوتا ہے علم کا مفہوم کیا ہے یہ سوال فرمایا کہ علم کا مفہوم کیا ہے کسی نے کہا جاننا کسی نے کہا پہچاننا کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کی معرفت کچھ مختلف جواب لوگ دیتے رہے حضرت خاموش رہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے کہ علم کیا ہوتا ہے عجیب جواب دیا حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے یہ جواب دیا کیا فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا اگر یہ کیفیت ہے تو علم ہے ورنہ معلومات ہے اللہ رب العزت ہمیں علم کا یہ نور عطا فرما دے اصل یہ علم ہے یہ علم حاصل کرے تو انسان پھر عظیم بن جاتا ہے علامہ اقبال نے کبھی خوبصورت شعر کہا کہا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تو یہ علم جو بندہ حاصل کرتا ہے پھر آفاق اس میں گم ہو جاتا ہے ایسا اللہ تعالیٰ اس کو قلب بسی عطا فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے پہ کھڑے ہو کے یا فاریت الجبل کہتا ہے اور ہوا اس کے پیغام کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیتی اگر دریا کے نام پہ رکا لکھ دیتا ہے تو پھر دریا کا پانی بھی بہنا شروع کر دیتا ہے حکم کی تعمیل کر دیتا ہے اگر کوئی درخت پہ چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے جنگل کے جانوروں جنگل خالی کر دو آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے تو شیرنی بھی اپنے بچے کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتی یہ ہے علم حقیقی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين थोड़ी देर में हाथ आंखों को बंद कर लीजिए सर को झुका लीजिए दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटखट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाए سبحان ربنا الحمد اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ہمارے تمام مشکل بننے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا خطام سے درگزر کرنا غیروں کی طرف خوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا کرنا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما علم کا نور نصیب فرما اللہ نفس کی خواہشات قابو پانے کی توفیق نصیب فرما نصیب فرما اللہ نصیب اے اللہ نصیب فرما اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کروا اپنی رحمت سے دور نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما نفس شیطان کے حوالے نہ کروا اللہ کبھی بھی ہمیں حالات کے حوالے نہ کروا ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب کرنا اللہ جتنے بھی لوگ دور قریب سے یہاں آئے ہیں سب کا چل کے آنا قبول کرنا اور اس کے بدلے سب کو اپنی رضا اپنے لقاء اپنا مشاہدہ نصیب کرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم